سورہ حج کی آیت آية نمبر ستائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حج کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر انتیس تک یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں ان میں پہلی آیت آیت نمبر ستائیس کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہوا لیکن چونکہ اگلی آیات سے تعلق تھا آج اس کا ترجمہ دوبارہ کیا جاتا ہے تاکہ اگلی آیات سے اس کا رقط واضح ہو جائے وہ عزن فناس اے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے بالحج حج کا یا اتو کا جالن وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل رجال یا رجل سے رجل کا معنی ہوتا ہے پاؤں جو لوگ پاؤں کے ذریعے چل کر آتے ہیں اس کو رجالن کہا جاتا اور رکوب کا معنی ہوتا ہے سواری سوار ہونا مرکب کا معنی سواری اور رکبانن کا معنی سوار ہو کر آنا یا تو کرے جالن یہ لوگ آپ کے پاس حج بیت اللہ کے لیے پیدل بھی آئیں گے وہ علاق الزامر اور وہ آئیں گے ان اونٹنیوں پر جو طوالت سفر کی وجہ سے دبلی ہو چکی ہوں ان پر بیٹھ کر بھی آئیں گے یا تینا جو اونٹنی آئیں گی من کل فجن عمیق دور دراز کے علاقوں سے اور راستوں سے یہاں تک ترجمہ اور تفسیر گزشتہ دس میں بیان ہوں اگلی آیت لیش حد مناف یہ لوگ آئیں گے تاکہ یہ مشاہدہ کر لے یشہدو شہادت سے ہے شہادت کہتے ہیں شہادت اور مشاہدہ اس کا تعلق انسان کے آنکھوں دیکھے واقعے کے ساتھ ہوتا ہے شاہد اور گواہ وہ بن سکتا ہے جو کسی چیز کو آنکھوں کے ذریعے سے دیکھے چاند کی گواہی وہ دے سکتا ہے جو اپنی آنکھوں سے چاند دیکھے سنی سنی بات پہ گواہی نہیں دے سکتا اسی طرح عدالتوں میں جرم کی بارے میں مجرم کے بارے میں گواہی مجرم کے خلاف یا کسی مدعی کے حق میں وہی بندہ دے سکتا ہے جو آنکھوں دیکھا گواہ ہو لیش ہدو تاکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں منافع لہم اپنی منفعت اور نفع کی چیزیں سبحان اللہ یہاں قرآن کریم نے حج بیت اللہ کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمایا وہ منافع کا ہے منافع منفعت کی جمع ہے ایک ہو تو منفات کہتے ہیں بہت زیادہ ہو تو منافع کہا جاتا اور پھر منافع کو بھی یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے نکرا استعمال کیا دو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے سنی ہوگی اس میں معرفہ نکرا معرفہ خاص چیز کے لیے ہوتا ہے نکرا عام ہوتا چونکہ حج بیت اللہ کے اندر اللہ نے نفع کی چیزیں بہت رکھی ہیں اور عام رکھی ہیں اس لیے منافع کا لفظ استعمال کرو لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی منفات کی چیز دیکھ اس منافع میں دنیاوی فوائد دنیاوی منفات کی چیزیں بھی داخل ہیں اور اخروی منفات کی چیزیں بھی داخل اخروی منفات اس سے بڑی کیا ہوگی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجا فلم یرفت ولم یفسق رجا رجا یوم ولادت ہو امو جس آدمی نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی اس نے بے شرمی کا کام نہیں کیا اپنے آپ کو فوش دیکھنے سے فوش گوئی سے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اور نہ ہی اللہ کی کوئی نافرمانی کی نہ کوئی احرام کی پابندی توڑی نہ حرم کی عرمت کو پامال کیا جس نے اس طرح حج کر لیا رجا کا یوم امو وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے نو مولود بچہ پاک صاف ہو کر اس دنیا میں آتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اس حاجی کے نام اعمال میں بھی کوئی گناہ باغ ایسا پاک اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حاجی کا استقبال کرو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس سے دعا کرواؤ اپنی مغفرت کے لیے اس لیے حاجی جس کے لیے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دے دیکھو یہ واحد ایک ایسا امر ہے جس کے لیے فرمایا گیا اس کو گھر پہلے جا کر وصول کر لو اور اس سے دعا کرواؤ کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہو جا اخروی منفاتیں تو یہ ہے ہی اللہ تعالی شفاعت کا حق دے گا دوزک کی آگ کو حرام فرمائیں گے اور ایسا گناہوں سے پاک صاف کر دیں ایک آدمی اس پر اتنی فرد جرم عائد ہو چکی ہوں کہ ہر ہر جرم ایسا ہو جو اس کے لیے جہنم کے قید خانے کا ذریعہ ہو لیکن اس کو اگر سارے جرائم سے جو یقیناً اس نے کیے اگر اس کو سب سے بری کر دیا جائے اور بری کر کے یہ بھی نہیں کہ جاؤ اپنے گھر واپس بلکہ اس کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام دے دیے جائے اس سے بڑا انعام کیا ہو یہاں تو جرم کی معافی مل جائے یہی غنیمت ہے اس کے بدلے میں انعام کوئی نہیں دیتا ہے دیکھو جی فرق یہاں مجرم کے پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو جرم سے بری کر دیا گیا اگر وہ جرم سے مقدمے سے باعزت بری ہو گیا یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اس کو خلاصی نصیب ہو گئی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کیسے کرم والے ہیں وہ جرم سے بری فرما کر پھر اس کو ایسا انعام عطا فرماتے ہیں جنت کی صورت میں جس کی مثال نہیں اور اس سے بڑھ کر اللہ کا کرم دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس آدمی نے اپنے آپ کو گناہوں گناہ کبیرہ سے بنایا بچایا اپنے آپ اور جو تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ان گناہوں کو ایسا خوش ہوتے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر اس کے نام اعمال میں اور وزن پیدا فرما دیا دیکھو جی کیا جرم اور اس کے بدلے میں اس کو اس جرم کے بدلے میں انعام ملے اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے جی اس سے بڑی کرم کی کوئی مثال نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی میدان قیامت میں لوگوں کو جن کو معاف فرمائیں گے ان کو اپنے قریب بلائیں گے ان پر پردہ ڈالیں گے ایک حجاب ڈال دیں گے پردے کے اندر اس سے پوچھیں گے یہ گناہ کیا تو کہہ گئے اللہ وہاں تو کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں انکار اگر کرے گا تو وہ سارے آزاد بول پڑیں گے جو اس کے ساتھ ہیں جس جی، نے گناہ کیا زمین بولے گی ساری چیزیں گواہی دیں گے اس کے خلاف قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا صاف اقرار کرنا پڑے میں نے یہ گناہ کیا یہ بھی گناہ کیا جی یہ بھی گناہ کیا اب یہ بندہ دل میں سوچے گا کہ اب تو میرے چاروں طرف آگ ہے اور نجات کی کوئی صورت نہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کی رسوا نہیں کیا آج بھی پردے کے اندر سے پوچھ رہا ہوں آج بھی رسوا نہیں کروں گا جاؤ میں نے معاف کر دیا اور ان گناہوں کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیاں لکھیں سبحان اللہ کیا کرم ہے اللہ آگے جی کیا ہوگا وہ بندہ کہے گیا اللہ آپ نے جو گنا گنوائے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے کیے وہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا جب دیکھے گا یہ تو رحمت کے دروازے ہی ایسے کھل گئے تو خود گناہ کا اقرار کرے گا اللہ آپ نے یہ گناہ نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے لیکن اپنے کرم کو واضح کرنے کے لیے ایسی رحمتوں والے مولا ہے پھر بھی بندہ بھٹکے اور دور رہے پھر بھی مغفرت حاصل نہ کر پائے پھر بھی اللہ کی رضا نہ حاصل کر پائے اس سے بڑا محروم کوئی وہ واقع بڑا محروم بلکہ میں کہا کرتا ہوں متوجہ کرتا ہوں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اعمال تولیں گے تو اعمال تولنے میں جس کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی جس کے بارے میں فرمایا خفت موازین ہوں جس کی نیکیاں کم نکلی برائیاں زیادہ ہاویہ اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے یہ کون شخص ہوگا کیا یہ وہ شخص ہوگا جس میں دنیا میں گناہ اور نیکیاں برابر برابر کی نہیں یہ وہ شخص ہوگا جس نے بے حد و حساب گناہ کیے ہوں گے اور نیکیاں گنتی کی کی ہوں گی یہ وہ بندہ ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو بھی نیکی کرتا ہے اس ہر ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم دس نیکی عطا پرماتم ہے نا جی بندہ جو نماز پڑھتا ہے ہر ایک نماز کے بدلے میں پچیس نمازیں ملی ستائیس نمازیں ملی جب مسواک سے پڑھتا ہے تو ستر مزید شامل کر لیجئے جامع مسجد میں پڑھتا ہے جس میں جمعہ ادا ہوتا ہے پانچ سو گنا مزید ملی پڑھی ایک نماز پانچ سو گنا لکھ دی گئی نماز جس یعنی نے پانچ سو نمازیں پڑھی اگر اللہ کے راستے میں کرے لاکھوں کے حساب سے بڑھ جاتا ہے حرم میں ایک نماز پڑھی ایک لاکھ کا ثواب ملا ایک روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا سات سو گنا لکھے گئے نام امال میں لکھا گیا اس بندے نے سات سو روپئے خرچ کیے کیا ایک ہی تھا دیکھو جی کتنا حساب بڑھ جاتا ہے کئیوں کے لیے کوئی گنتی کی بھی حد نہیں اور گنا کے بارے میں فرمایا گناہ اگر ایک کرتا تو ایک ہی لکھا جاتا گنا کا اگر ارادہ کرتا ہے گنا نہیں لکھا جاتا اور اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی نہیں بھی کی ارادے پر بھی نیکی لکھ دے ایک طرف نیکیوں کا حساب تو اس طرح چل رہا ہے گناہوں کا اس طرح چل رہا ہے آپ سوچیے ذرا قیامت کے دن تولا جائے جس کے دونوں برابر سرابر نکلیں یا گنا نکلیں اندازہ فرمائیے اس نے دنیا میں کتنے گنا کیے ہوں تھوڑا سا پانی اس نے دنیا میں کتنے زیادہ گنا کیے ہوں اور اللہ کی کتنی زیادہ نافرمانی کی ہوگی اس کو فرمایا لیے شدو منافع لہم دنیاوی منفاتیں بھی آپ اپنی دیکھ لیں اور آخرت کی منفتیں بھی مشاہدہ کر لیں اللہ نے حرمین میں دنیا آخرت کی منفت ایک منفت جو آنکھوں سے مشاہدہ ہوتی حج بیت اللہ ادا کرنے والا عمرہ کرنے والا کبھی بھی اس خرچ پر جو راہ خدا میں اس نے خرچ کیا کبھی بھی فقیر اور پریشان نہیں ہوتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ حج کرنے کے بعد عمرہ بھی کر لو اس کی بڑی تاثیر ہے فنفیان الفقرا جنوب یہ گناہوں کو بھی مٹا کر ختم کر دیتے ہیں اور فقر و فاقہ اور بے روزگاری کو بھی ختم کر دیتے ہیں دیکھو جی ایک جا فرمایا حج کرو تم مالدار ہو جاؤ غنی بن جاؤ گے حج کرو غنی بن جاؤ گے دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ بہت بڑا خرچ کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خرچ پر اور میں آپ آزاد کے سامنے کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کوئی بندہ بھی صدقہ کرنے کے بعد زکوٰۃ دینے کے بعد چاہے مال اپنا صدقے میں لاکھوں خرچ کر دے چاہے راہ خدا میں جتنا کبھی بھی وہ بعد میں پریشان اور بے روزگار فکر و فاقے میں مبتلا نہیں ہو لیکن سود کا کام کرنے والا ڈاکے ڈالنے والا ناجائز کمانے والا ذخیرہ اندوزی کرنے والا دھوکہ دینے والا پیسے دبانے والا یہ شخص فقیر کیا ایسے سینکڑوں لوگ پریشان ہوتے ہوئے کروڑوں کے بعد سڑک پر آتے ہوئے ایسے لوگ آپ نے بھی بہت سے دیکھے ہوں گے ہم نے بھی ایسے دیکھے پہلے بہت مالدار تھا فقر و فاقہ نانے جمی کو ترسنے لگا لکمے لکمے کو ترس دیکھا جی یہ مشاہدہ ہوتا ہی نہیں ہوتا لیکن راہ خدا والا کبھی بھی نہیں گوباد میں پچھتا رہا صاحب اتنا پیسہ خرچ ہوگا اب تو ہونے باقی سب جگہ حتیٰ کہ مکانات کی تعمیر میں باقی جگہوں پہ خرچ کرنے والا بھی بعد میں افسوس میں آ جاتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ پیسے باقی نہیں رہے لیکن راہ خدا میں جو پیسہ خاص طور پہ یہ یش ادو منافع مفسرین نے اس منفات کی طرح خصوصی طور پر متوجہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر صحت بھی بہت اچھی فرما دیتے ہیں اور نعمتیں کیا کیا نعمتیں اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا لیشد منافع الحم تاکہ اپنی منفعت کی چیزوں کا مشاہدہ کر لیں اللہ اور اللہ کا نام لیں اللہ کا ذکر کریں فی ایام معلومات چند معلوم دنوں میں گنتی کے دن جس میں خوب اللہ کا نام لیں علامہ رزقہم ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ممبہیمت مت چوپایوں چوپاوں میں سے مراد یہ کہ جب حج کریں تو مخصوص دنوں میں پھر جانوروں کی گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑے اور خوب قربانیاں کریں ان معلوم دنوں میں قربانی کی جاتی یہ قربانی حج تمتو اور حج کراد میں واجب ہے حج افراد میں مستحب ہے اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب نصاب حاجی غنی ہوتا ہے اور وہ مسافر نہ ہو ایام حج کے دوران اس کے دن اتنے بنتے ہوں کہ وہ مقیم کے زمرے میں آتا ہو تو عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہو جاتی یہ اختیار ہوتا ہے چاہے وہ یہاں کروا لے اپنے وطن میں یا وہی مکت المکرمہ میں کرے لیکن وہاں قربانی کرنے کا ثواب بہت زیادہ آپ خود اندازہ فرمائیے حج کے دوران قربانی کتنا بڑا عمل ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اس کے بعد آپ آپ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا آپ دار فانی سے دار آخرت کی طرح منتقل ہو گئے آپ نے ایک حج فرمایا اور اس میں سو اونٹ قربان فرمائے کتنے اونٹ جی سو اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں جی سات تو کتنی قربانیاں بن گئی سات سو قربانیاں کی ایک حج میں حضرت سات سو ہم تو حصہ ڈھونڈتے ہیں نا جی اور وہ بھی دیکھتے ہیں گائے میں کہاں کم سے کم حصہ ہو کچھ چھوٹا سے چھوٹا بس اور قربانی کے حوالے سے ان حضرات کا جذبہ یہ تھا کہ اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ جانور اللہ کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایا نے اس لیے کہ یہ قربانی دراصل اللہ کی عظمت کا اظہار ہے جس کے دل میں جتنی عظمت ہوگی وہ ویسا ہی اظہار کرے ویسا ہی اظہار کرے جیسا جیسے کسی کو کسی کو وہ مہمان ہو جس قسم کا وہ دل میں احترام والا مہمان ہوتا اس کا ویسا ہی اعزاز کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کو پروٹوکول دیا جاتا یہ قربانی دراصل گوشت کے لیے نہیں ہے یہ تو اللہ کا انعام ہے ہمیں کہہ دیا گوشت بھی کھاؤ لیکن یہ خون بہانا ہے اصل یہ نظر کرنا ہے اللہ ہم نے اپنی خواہ آپ کی عظمت کی خاطر ہمارے نزدیک محبوب مال تھا آپ کے حکم پر ہم نے قربان کر دیا تو اس لیے فرمایا ایام معلومات یعنی چند معلوم دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے اللہ کا نام لے تکبیر پڑھے ذبح کرے فکلو منہا پھر خود بھی اس میں سے کھاؤ وہ اطعم البا فقیر اور کھلاؤ اس پریشان حال فقیر کو بھی جو تنگ دست ہے جو مصیبت زدہ باعث کہتے ہیں تنگی میں مبتلا فقیر نادار اور مفلس آدمی غریب آدمی اس کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ یہ قربانی کا خاص ادب لیکن آج یہ ادب رخصت ہو آج تو بس جیسی قربانی کی رانیں سنبھال کر رکھ لی اچھا اچھا گوشت سب سنبھال کے چھوٹا گوشت اپنی فریج میں سیو کیا اور باقی اگر بڑا ہوا تو تقسیم کر دیں یہ فریجوں نے یہ جتنی چیزیں آئیں اور زیادہ بخل بخیل بنا دیا آدمی پہلے ہوتا تھا پڑوسیوں کو دے دیتے جب یہ کھانا بچتا تھا پڑوسیوں کو اب سب محفوظ کر اور مہینوں مہینوں استعمال کرتے ہیں کڑھائی بن رہی بن رہے ہیں قربانی جائز تو ہے کھانا لیکن قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں سارے گوشت کو ملایا جائے پھر اس میں سے ایک حصہ اپنا کیا جائے ایک رشتہ داروں کا دوست احباب کا ایک فقرا کا بھی جب قربانی کی روح حاصل ہوئی اور سارا کھا لیا کہ روح کہاں حاصل ہو اس کا وہ مقصد جو قربانی کا رکھا گیا وہ مقصد حاصل اس لیے قرآن نے فرمایا خود بھی کھاؤ وہ افعم الباس الفقیر تنگ دس فقیر آدمی کو بھی اس میں سے کھلاؤ یہ ہمارے لیے بھی قربانیوں کا یہی حکم لیکن یہ خود کھانے کا حکم ان قربانیوں کا ہے جو حج تمتو یا حج کران کی قربانی ہو اگر کوئی کسی غلطی کی سزا کے طور پر دم واجب ہو قربانی ہو جس لازم ہو جاتی بعض صورتوں میں بعض صورتوں میں اونٹ لازم ہوتا بعض صورتوں میں گائے لازم ہوتی عمومی صورتوں میں جب واجب چھوٹ جاتا غلطی ہو جاتی تو ایک دمبا یا ایک بکرا ذبح کرنا لازم ہوتا تو ان قربانیوں میں جو سزا کے طور پر آتی ہے اس میں سے کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں وہ سارا فقرا میں صدقہ کرنا ضروری ہے اور حرم ہی میں ذبح کرنا ضروری ہے حرم کی جنایت حرم کی غلطی اس کا کفارہ اس کی تلافی بھی حدود حرم کے اندر ہوگی پھر فرمایا کزو تف جب قربانی ہو جائے سما ترتیب کے لیے آتا ہے اس لیے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان امور میں ترتیب واجب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ روایت ہے جس آدمی نے قربانی کرنے بال کٹوانے اور کنکریاں مارنے میں ترتیب کا خیال نہ کیا اس پر دم واجب ہو جائے گا ترتیب واجب ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امور اسی ترتیب سے ادا فرمائے اور قرآن نے بھی یہی لفظ فرمایا سما پھر یہ کام کریں پہلے قربانی سما اس کے بعد پھر یہ کریں لیکو انہیں چاہیے کہ یہ دور کریں تفسم اپنی میل کو چیل کو میل کچیل میں سب چیزیں داخل ہوگی اپنے سر کے بال مڑوائیں اپنا خط بنائیں ناخن بڑے ہوئے وہ کاٹیں اپنے سارے زائد بال اب صفائی ستھرائی میل کچیل دور کریں بدن پر جو میل جمع ہو چکی جو احرام کی پابندیوں کی پابندی تھی کہ صابن نہیں استعمال کر سکتے خوشبو والا میل کچیل دور کرنا مکرو اور ناپسندیدہ تھا اب فرمایا جب قربانی ہو گئی تو اب اپنے میل کچیل کو دور کریں یعنی اب نہائیں بال اپنے مڑوائیں احرام کھول دیں میں الکچل جبھی دور ہوں حج کی روح پتہ کیا چیز ہے جی حج کی روح یہ ہے ایک موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج سب سے زیادہ فضیلت والا ہے آپ نے دو لفظ فرمایا الجو و سجو جس حج میں سب سے زیادہ تلبیہ پڑا جائے اور تلبیہ کی آوازیں بلند شور برپا ہو تلبیہ کا وہ سج جس میں سب سے زیادہ قربانیاں کی جائیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والا حج جس حج میں طلبیے کا جتنا آوازیں بلند ہوں گی الج اور جس حج میں جتنی قربانیاں زیادہ ہوں گی یہ تو ایک قربانی اپنی خوشی سے اور بھی زیادہ کر سکتا ہے آپ نے ایک حج پر سو قربانیاں فرمائیں سو اونٹ ذبا تریسٹھ اپنے ہاتھ سے ذبا فرمائے تریسٹھ اونٹ اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی نہر فرمائے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کتنی عطا پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے جی حج کے دن میں وہ عرفات سے واپس ہو کر ہی ختم اتنی تو طاقت ہے جی آج تو اللہ قبول فرمانے والے نا اور پھر مزدلفہ اس کے بعد اب کسی بندے کے پاؤں میں جان نہیں کہ وہ قربان گاہ میں جائے اور جا کر اپنے ہاتھوں سے جانور لے جنا اتنا ہے ہی نہیں کمزور ہو گئے جی نہیں ہم لوگ لیکن اللہ کے پیغمبر کو کتنی اللہ نے طاقت تریسٹھ اونٹ آپ نے خود ذبح فرمائے اور خطبہ کتنا لمبا دیا تھا پچھلے دن جو ہی زوال ہوا زوال سے لے کر آپ نے مغرب تک وقوف فرمایا مغرب کی نما مغرب ہونے تک اتنا لمبا کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی اور وقوف فرمایا تو کتنا تھکاوٹ ہوئی ہوگی پھر مزدلفہ کی قیام اور پھر سارا یہ پیدل اور اونٹوں کا سفر اور پھر آ کر قربانی جب قربانی کا موقع آیا تو پھر تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے پھر آپ نے جب سو قربانیاں ہو گئیں ہر ہر اونٹ میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا سو ٹکڑے لے کر ایک دیگ کے اندر رکھے اس کو پکایا اس میں سے آپ نے گوشت بھی تناول فرمایا اس کا شوربہ بھی آپ نے پیا سارے اونٹوں کی برکتیں آپ نے حاصل باقی تقسیم فرما تو وہ حج افضل ہے جس میں تلبیہ سب سے زیادہ ہو تلبیہ کا شور بلند ہو اور قربانیاں زیادہ پھر ایک صحابی نے پوچھا سب سے اچھا حاجی کون سا ہے یہ تو حج کا پوچھا تھا نا جی۔ اللہ کو سب سے اچھا حاجی کون سا لگتا فرما اشائی التفل وہ حاجی جس کا احرام جس کے بال سب سے زیادہ میلے کچیلے ہوں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا یہ ہے جی حج کی روح حج کے دوران اگر ٹھنڈک حاصل کرنی ہو تو غسل کی تو اجازت ہے پانی بہانے کی لیکن جسم ملنے کی اجازت نہیں ہے کہ میل دور کر رہا وہاں بیٹھ کے صابن لگا رہا اس کی اجازت نہیں اسی لیے ناخن بال خط کسی چیز کی اجازت نہیں ہے رام کی حالت جتنا میلا کچیلا ہوگا اتنا اللہ کو پسند ہوگا کیونکہ یہ بندہ اپنے اپنی ساری چیزوں کو یہ جتنی بننے کی تھیں جتنے یہ سب فیشن یہ ختم کر چکا ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل کو دور کریں ولیوف نزو اور اپنی نظروں کو پورا کریں اگر منت مانی ہوئی ہو قربانی کرنے کی وہ بھی پورا کریں ولیتوفو بل بئی تل عتیق اور اب آ کر طواف کریں اس گھر کا بیت عتیق کا عتیق کا مانا ہے آزاد عطق سے ہے اللہ نے چونکہ اس گھر کو شرک سے کفر سے کافروں سے جابروں سے ہر سے آزاد کر دیا ہے اس لیے اس گھر کا یہ وصف ہے بیت عتیق بیت اللہ العتیق اللہ کا یہ آزاد گھر فرمایا کہ انہیں چاہیے اپنی نظروں کو پورا کرے اور اب جب قربانی ہو جائے میل کچیل کپڑے پہن لیں آ کر طواف زیارت کرے طواف زیارت جو حج کا فرض طواف ہے اس کا حکم فرما دیا دیکھو جی کیسے ترتیب سے چل رہا ہے کام حج کے احکام سکھائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم اور اپنی توفیق سے عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیں اللہ صلی اللہ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم ارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے احکام ہم نے سیکھے ہیں اللہ اپنی توفیق سے پورے آداب کے ساتھ عظمت کے ساتھ محبت و معرفت کے ساتھ حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ جو حضرات جو حجاج آپ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں حرمین میں جا چکے ہیں جو جانے والے ہیں سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اے اللہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کے دلوں میں ولولہ جذبہ ہے یا رب کریم سب کو اپنے گھر کی بار بار عظمت حاضری نصیب فرما دے اے اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر چلے